فإن الجنة هي المأوى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وعن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة في الجنة فيقول الله عز وجل يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول الله عز وجل هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم توت أحدا من خلقك فيقول الله عز وجل ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضاني علیکم أبدا أو علیکم قال عليه السلام میرے محترم بزرگ اور دوستوں اللہ تعالی حضرت ڈاکٹر صاحب کی زندگی اور برکت کا فرمائے کہ وہ ایسے مجالس کا اہتمام فرماتے ہیں کہ جن مجالس کے بارے میں حضور علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ ایسے مجالس پر اظہار محروم سنگھ میری جب تم جنت کے باغوں پر سے گزرو فر تو خوب چرو ایسے مجالس سے خوب فائدہ اٹھاؤ کسی نے عرض کیا وما ریاض الجن جنت کا بابی تو جنت کے باغات کیا ہے فرمایا حلق ذکر وہ ذکر کے حلقے ہیں اللہ کی دین کی باتیں اللہ کی یاد کی باتیں جس میں آخرت کی سوچ اور فکر اور اس کے لیے تیاری کی تو انسان کو مل جائے تو اس حدیث کی روشنی میں گویا کہ ہم اور آپ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا یقین نصیب فرمائے ایسے مجالس میں دو فائدے تو طور پہ ہوتے ہیں ایک فائدہ لازمی ہوتا ہے اور ایک فائدہ متعدی ہوتا ہے لازمی فائدہ اس مجلس کا یہ ہوتا ہے کہ اس مجلس میں جو بھی آتا ہے وہ شرکت کرتا ہے اور آخر تک وہ بیٹھا رہتا ہے تو آخر میں ایک فروش اعلان کرتا ہے انکون عقور القم اس حال میں تم اس مجلس سے اٹھو کہ تمہاری بخش کی گئی ہے اور تمہاری خطائیں حد بدلت آپ حکم حسنات برائیاں نیکیوں سے تبدیل کی گئی ہیں تو یہ اعلان جو فرشتہ کرتا ہے مجلس کے آخر میں کرتا ہے اور اس میں سب شامل ہوتے ہیں تو یہ ایک لازمی فائدہ ہے کہ انسان کو ایک دفعہ ہو جاتا ہے جب مجلس میں رہتا ہے مجلس کے جانے کے بعد پھر وہ فائدہ ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے عمار کا حساب ہوگا اور فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے جو متوجہ ہوتا ہے کہ وہ فائدہ انسان وہاں پر حاصل کر کے اس کے بعد بھی بار بار انسان کو اس سے فائدہ حاصل ہو اور وہ متعدد فائدہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا الدین یستمعون القول فیت تبعون احسنا الاائے طلبین ہداحم اللہ و الاائے کا ہم اول ایسے مجالس میں ایسے مجلسوں میں انسان جب بیٹھتا ہے اور توجہ سے بات سنتا ہے تو اللہ نشان ہوں ان کے بارے میں فرماتے ہیں الا الدین ہدا اللہ یہی لوگ ہیں کن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے اور یہی لوگ ہیں عقل والے تو متعدد سے وہ لوگ اٹھائیں گے جو بات کو توجہ سے سنیں گے ایک ہوتا ہے سننا جس کے بارے میں تو سب کے لیے اعلان ہوگا کہ تمہارے خطائیں نیکیوں سے تبدیل کی گئی ہیں لیکن ایک ہوتا ہے استماع توجہ سنا ایک ہوتا ہے سما سما کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں باہر سے بھی ایک آواز آ جاتی ہے ہم وہ سن لیتے ہیں یہ ہے سما اور ایک ہے استماع سما کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بات سن رہا ہو تو ہر چیز سے بے فکر ہو کر اسی کی طرف ساری توجہ ہو اور اس کی ایک آسان مثال آج کل تو ہمارے لیے بہت آسان ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کے پاس کہیں سے فون آ جاتا ہے موبائل پہ اب وہ موبائل کھولتا ہے باتیں کرتا ہے اس کے سامنے جو بھی گزرتے رہتے ہیں تو بعض لوگوں کو تو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سامنے آیا کون نہیں آیا بعض لوگ ماہر ہوتے ہیں صرف اتنا کرتے ہیں کہ سر ہلاتے ہیں ہاتھ میں رہتے ہیں لیکن توجہ ساری کے ساری اس بات کی طرف ہوتی ہے جس سے بات ہو رہی ہے اگر اس ترتیب سے کوئی آدمی دینی مجالس میں بیٹھ کر بات توجہ سے سنے تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہے اللہ کل ہدا اللہ یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی ہے اور یہی لوگ ہیں عقل والے تو ایسے مجالس میں ہم اور آپ کا جمع ہونا آپس میں ایک مذاکرہ ہوتا ہے اور مذاکرہ کے بارے میں اللہ کے لسان نے ساتھ فرمایا وہ ذکر فول آپ مذاکرہ کیجئے اس لیے کہ مذاکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے لہذا جو بھی ایمان والا ہوگا ایسے مذاکروں سے ان کو ضرور نفع ہوتا ہوگا تو چند باتیں میں گزارش کروں گا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی تفریح نصیب فرمائے حضرت سانگ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کمی میں اپنے اندر دیکھتا ہوں تو پھر وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں مقصود اپنا اپنی ذات ہوتی ہے زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسرے درجے پہ ہوتے ہیں تو ہر آدمی اپنے آپ کو نشانہ بنائے کسی کی طرف توجہ کسی کی طرف دھیان کی ضرورت نہیں ہے ہر آدمی سوچے کہ میرے اندر یہ باتیں کتنی ہیں اور کتنی کمی ہے اور کتنا ہونا چاہیے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی ترقی حضرت کے اعتبار سے انسان کی ترقی موت کی تیاری کے اعتبار سے انسان کی ترقی دین کی فکر کے اعتبار سے وہ سب ہوگی کہ انسان کے اندر خوف خدا ہو اور خوف خدا خشیت یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے اور یہ خوف ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کو مفت میں حاصل ہو جائے بلکہ یہ اس ترتیب سے حاصل ہوتی ہے کہ ایسے مجالس میں آدمی بیٹھا جائے کہ جس میں آخرت کا تذکرہ ہو جہنم کا تذکرہ ہو جہنم قبر کا تذکرہ ہو اس کے آزاروں کا تذکرہ ہو ایسی چیزوں کا تذکرہ ہو جو آپ علیہ اسلام نے ان کے بارے میں خبر دی ہو کہ یہ حالات سامنے آنے والے ہیں پھر انسان کے دل میں اس کا اثر ہوگا اس لیے حضور پاک علیہ السلاط والسلام جبکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کے اوپر اللہ کا خوف کتنا غالب تھا کبھی فرماتے تھے کیف فن طرح سے میں دنیا کی چیزوں سے دنیا کی نعمتوں نے نعمتوں سے لذت حاصل کروں وہ صاحب القرم بد علم عمل قرض اور سور والے سیٹھی بجانے والے فرشتہ نے اپنے سور کو منہ میں پکڑ لیا ہے اور وقت مار اس اجازت کی انتظار میں کہ کب اجازت ملے کہ متا یو عمر بن نقل فلم تفتیق کہ کب پھونکنے کا حکم دیا جائے کہ اس میں پھونکا جائے گویا کہ بس اس انتظار میں ہے کہ اللہ حکم دے کہ اب تو پھونکو قیامت برفا ہو جائے گی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیسے دنیا کی چیزوں سے خوشیاں حاصل کروں اور نعمتیں اس سے فائدہ حاصل کروں اور ان چیزوں سے لذت اٹھاؤں اور آپ علیہ السلام سلام کے حالات کو تو حضرت ایسا رضی اللہ بیان فرماتی ہیں فرماتی ہیں کہ کبھی جب بارش آندھی اور بادل وغیرہ آ جاتا آپ علیہ سلام والسلام سلام پریشان ہوتے آپ کا رنگ زرد ہو جاتا فرماتی یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ بادل وغیرہ آ کر لوگ دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں لیکن آپ اس کے برعکس پریشان ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ مجھے کیا اطمینان ہے اس بادل کے اندر کہیں اللہ تعالیٰ کا آزاد نہ ہو اس لیے کہ پہلی امتوں پہلی قوموں کو جو آزاد دیا گیا ہے ان کو بھی ایسے بادلوں کے ذریعے سزا دیا گیا ہے قوم آپ کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کو آزاد اللہ تعالیٰ نے دینا چاہا تو فلم راؤ مستقبل اودیت انہوں نے دیکھا ان کی بستی کی طرف ایک بادل آ رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ ہار منتر ہونا سال تھی گرمی تھی تو انہوں نے کہا کہ بعد میں ہم پر بارش برسے گی لیکن فرمایا کہ وہ بادل نہیں ہے بارش نہیں تھی بل وہ مستا جل تم بھی ریح نمکی ہے آزاد العلیم کہتے ہیں یہ وہ ہے جس چیز کو تم مانگا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ عذاب کہاں ہے کب آئے گا تو فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی مانگا کرتے تھے ہوا ہے اس کے اندر آزاد ہے درناک تو دم میں رکو نشے امر رب دہا کہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو برباد کرتی ہے ویران کرتی ہے فض بحی اللہ مساکن ہوں بس وہ سب کے سب مر گئے صرف ان کے مکانات رہ گئے تو فرمایا کہ مجھے کہاں اطمینان ہے اس بات سے اس بادل کے اندر کیا ہے کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ ہو تو یہ خوف سب سے بنیادی چیز ہے اور یہی خوف آپ علیہ السلاط والسلام سے صحابہ میں بھی منتقل ہوا آپ نے واقعات بارہا سنے ہوں گے کہ حضرت اور صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کہیں کسی سے معمولی سی بات پر سختی اور تیز بات کہی تو معافی کی کتنی فکر خود درخواست کی تیراپ علیہ السلام کے ذریعے سے میں کرایا یہ وجہ کیا تھی یہ اللہ کا خوف ان کے اوپر غالب تھا حضرت عمر اتنے بڑے دلقدر سے صحابی ہے کہ آپ علیہ السلام کہیں لوکان باب نبی لکانہ عمر اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے لیکن وہ بھی اللہ کے خوف سے اتنے گھبرا رہے ہیں ڈر رہے ہیں کبھی سنکا اٹھاتے اور فرماتے کہ کاش نہیں یہ سنکا ہوتا اور کبھی فرماتے یا لئی تنی لم تلگنی امی اے کاش میری ماں مجھے جنی ہی نہ ہوتی ان یعنی میں پیدا ہی نہ ہوتا تو صحابہ کرام کے اندر اللہ کا خوف اتنا زبردست بھرا ہوا تھا کہ وہ ہر وقت اللہ کے خوف سے لڑ رہے تھے اور وجہ کیا تھی کہ آپ علیہ السلام نے ان کو بارہا آخرت سے اور ان چیزوں سے ڈرایا تھا آپ علیہ فراۃ والسلام نے ایک دفعہ ساتھ فرمایا انی مالا کرون میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے تمہیں نظر نہیں آتی اب تک اس سما اور حق کا لہا ان آسمان نے کت کت آواز کی اور یہ اس کے لیے زیر ہے اس کے حق ہے کہ وہ یہ آواز کرے وجہ یہ ہے کہ سما امر اربا اصاویہ آسمان میں چار انگلیوں کے بقدر کوئی جگہ ایسی نہیں اللہ و ملک انواز ساجد اللہ تعالی مگر یہ ہے کہ فرشتہ نے وہاں پر اپنا ماتا پھینک دیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے اور سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں چار انگلوں کے بارے میں کوئی جگہ پورے آسمان میں نہیں اور فرمایا تعالمون میں عالم اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں پتہ چل جائے تو لے تم قبیلہ وہ لگا تم کثیرہ تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو بلخرت تم نسل آزاد اور تم جنگلوں کی طرف نکل جاؤ وما وہ میں تعلیم منساء عالفروش اور تم عورتوں سے جس طرح پر لذت حاصل نہ کرو اس کو بھی چھوڑ دو بلخرت تم مسئلہ آزاد اور جنگلوں کی طرف نکل کر ارون اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ہاں پناہ لیتے ہوئے پاپا علیہ السلاط السلام نے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی تھی اور ان کو آخرت سے اتنا ڈرایا تھا اللہ کے آزاد سے اتنا ڈرایا تھا کہ ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ معمولی سی بات کی اتنی فکر ہوتی تھی اور تمام نیکیوں خوبیوں کے باوجود فرماتے تھے کہ کاش میں ہماری ماں ہمیں جنم ہی ہوتی اور یہ سنکا ہوتا مومن کے بدن کا بال ہوتا کاٹ دیا جاتا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تھے اس وجہ سے جس کے اندر خوف آیا تو اللہ سن ہو ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ ایسا فرمائے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک دفعہ اعلان ہوگا اخرجو من النار آپ سے ان لوگوں کو بھی نکالو من ذکر یومن او خوف ہے نہیں مکانی جس نے مجھے کبھی ایک دن یاد کیا ہو یا کبھی کسی وقت مجھ سے ڈرا ہو ایک دفعہ ڈرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال دے گا اور جو مستقل اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں ان کی پوری زندگی اللہ کے خوف میں گزر رہی ہے ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا چاہے گا فرماتے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈرتا ہے ایسا آدمی حلی ففاق میں آتا ہے لا رجل رجن بقام خصیت اللہ آپ کے اندر وہ آدمی داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف اور خطے سے وہ رو پڑے حتیٰ یعود اللہ سے نصر بڑا یہاں تک اس کا جہنم میں داخل ہونا اتنا مشکل ہے کہ جانور کے پستان میں دودھ کا واپس جانا مشکل ہے پستان میں جب دودھ واپس لے جاتے ہیں کیسا ہوگا نکالنا مشکل ہوتا ہے تو واپس کرنا تو بہت مشکل ہوگا تو فرمایا اس کا جہنم میں جانا ایسا مشکل ہے یہاں تک کہ وہ اب تبدیل کر مقصد یہ ہے کہ اس کا جہنم میں جانا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائے گا اور حضرت صفات میں آتا ہے کہ سات آدمی ایسے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خصوصاً سب یوز الحم اللہ ضلع یوم اللہ عارفی اللہ تعالیٰ ان کو کے دن ایسے اپنے عرش کے ساتھ کے نیچے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا کہ سات آدمی ہیں ان سات آدمیوں میں سے ایک شخص وہ ہے کہ رج دا آت و دات و منصب و جمال ایک شخص جس کو خوبصورت حسین جمیل عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور پھر وہ اس کے باوجود اس کو موقع ہو لیکن یہ اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دے اور فقار خاف اللہ یہ کہہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ آدمی اللہ کے عرض کے شیر کے نیچے کے دن ہوگا تو اس وجہ سے اور فرمایا کے رجل ذکر اللہ خالین ففاظت آئینہ ہو تنہائی میں ایک آدمی بیٹھا ہے اللہ کو یاد کیا اللہ کی بڑائی عظمت اس کے سامنے آئی اور اس کی آنکھیں بھر گئی فرمائے کہ ایسا آدمی بھی اللہ کے عرض کے سائے کے نیچے ہوگا تو یہ ساری باتیں اور ساری چیزیں کب حاصل ہوں گی جب ہم یہ تذکرہ سنیں ہمارے دل کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی ہو ہمارے سامنے آخرت کا تذکرہ ہو ہمارے سامنے جہنم کا تذکرہ ہو ہمارے سامنے قبر کا تذکرہ ہو تو سب یہ ساری باتیں ہمارے دل کے اندر آئے گی ایسا نہ ہو تو پھر قدم قدم پہ ہم کس لیں گے اور جب اللہ کا خوف ہو تو پہلے تو قریب نہیں جائے گا قریب جانے کی کوشش کرے گا سچے اس کو بچائے گا ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک دفعہ وہ مسجد جایا کرتا تھا راستے میں کسی عورت نے اس کو پسلانا چاہا عورت روز اشارہ کرتی تھی لیکن یہ اللہ والا تھا اللہ سے لڑنے والا تھا وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا ایک دفعہ بتقاضہ بشری انسان اس کی طرف اس کی نگاہ گئی اور اشارے ہو گئے تو اس نے ایک قدم اس کی طرف اٹھایا ایک دو قدم چلا ہی تھا کہ فوراً اس کو خیال آیا اور اس نے یہ بڑی اور کہا کہ تیرے قدم کہاں اٹھ رہے ہیں اللہ کے خلاف کہاں جا رہے ہیں فوراً وہ بے ہوش ہو کے گر گیا وہ تو عورت کو جب پتہ چلے دیکھا کہ یہ تو گر گیا وہ بعد بھی لوگ آئے اس کو مشکل سے پہچانا دیکھا کہ کہاں کس علاقے کس محلے کا کس گھر کا ہے اس کو پہنچا دیا پہنچا کر پھر جب اس کو ہوش آیا تو بعد میں لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات تھی آپ تو بے ہوش ہو گئے کیا وجہ تھی چکر وغیرہ کھئی تھی دل خراب ہو گیا تھا کیا بات ہوئی تھی اس نے جب اپنا واقعہ سنانا شروع کیا کہ میں ایسا جایا کرتا تو ایسا ہوتا تھا اور یہاں تک کہ وہ جب آخر میں جب اس کے دل کے اندر اس کی طرف میلان پیدا ہوا اور دو قدم اس اس کی طرف اٹھائے جب اس بات تک پہنچے دوبارہ اس نے چیخ ماری اور گر کر مر گیا تو اللہ کے خوف کا یہ حال ہوتا ہے جن کے اوپر اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ ایک دو قدم اللہ کے خلاف نہیں اٹھتے اگر اٹھ بھی گئے تو فوراً اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے ان کو دوبارہ واپس لاتا ہے تو زندگی میں اثر کی تیاری کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے جب انسان کے اندر اللہ خوف ہوگا تو یہ ہر چیز یعنی فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرا ہر چیز اس سے ڈرے گی اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا ہر چیز اس کو ڈرائے گی تو دنیا میں انسان جب یہ سبق سیکھ لے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے خشت الہی آ جائے اور خوف آخرت آ جائے تو گناہ کی طرف اس کا جانا تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں کیسے حاصل ہوں گی یہ نیک لوگوں کی صحبت میں حاصل ہوں گی اور یہ جو ہم صبح سے سن رہے ہیں تقوا تقوا بنیادی چیز تقوا ہے لیکن تقوا کب حاصل ہو کہ انسان کے دل کے اندر خوف ہو انسان کے دل میں اللہ کا اللہ کا خوف ہو خشیت ہو اور اللہ کی عظمت اور بڑائی اس کے سامنے ہو تو یہ ہر چیز کے اندر تقوی تیار کرے گا چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھے گا پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا بلکہ وہ تو سوچے گا جس بات میں میری آخرت خراب نہ ہو اس کام کو کروں گا آخرت کو خراب کرنے والے ہر کام سے ہوگا اس وجہ سے انسان پھر متقی بنتا ہے جب اللہ کا خوف آتا ہے انسان ہر گناہ سے بچتا ہے اور جب گناہ سے بچتا ہے تو انسان کے لیے دنیا بھی آرام اور راحت کی جگہ بن جاتی ہے اور آخر تو ہے اسی کا اللہ کے نشان ہو ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے جو تقوی سے زندگی گزارتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں تقوی کو اختیار کرتے ہیں اللہ کی عظمت ان کے سامنے ہوتی ہے اور گناہوں سے اور اپنے دل کے خواہشات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے فرماتا ہے میت تق اللہ یجا من امرحیل یسرا جو اللہ سے ڈرا جس نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو جو پہلا انعام عطا فرماتا ہے اس کے تمام کاموں کو آسان فرما دیتا ہے اب ہمارے کام مشکل ہو رہے ہیں آسان کام ہوتا ہے لیکن مشکل ہوتا جاتا ہے کی وجہ یہ ہے کہ تقوا کی کمی ہے اگر تقوا کامل ہوتا تو پھر ہمارا ہر کام اللہ کے اس قول کے مطابق بالکل آسان ہوتا میں تک اللہ یہ من امر ہی یسرا اور جو تقوا اختیار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑتا ہے آخرت کی بات کو چھوڑتا ہے اور آخرت کی تیاری نہیں کرتا اپنے خواہش نش پہ چلتا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں وہ من عن ذکری با له معیشتا ان لہو میں جو میری یاد اور میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے جو احکام اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو بجا نہیں لاتا اپنی منمانی سے زندگی گزارتا ہے تو فرمایا تھا ان لہو میں ایش کا اس کو جو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ دنیا کی زندگی اس کی تنگ ہو جاتی ہے دنیا میں اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے آسان کام بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور یہ تو دنیا میں اس کی پریشانی ہوتی ہے لیکن میں بھی اس کا برا حال ہوتا ہے فرماتے ہیں ہو یوم قیامت آنا اور قیامت کے دن اس کو ہم آندہ کر کے اٹھائیں گے وہ عرض کرے گا کہ دنیا میں تو میں بڑی بصیرت والا تھا آنکھوں والا تھا بڑا سمجھدار تھا ہوشیار تھا ہر چیز میں دیکھتا تھا لیکن آج آندہ ہوں کام دلی میں ہر نہیں آما اے پروردگار آپ نے مجھے اندر کیوں اٹھایا فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوگا کزال کا اسد کا آیا تو نا آپ کو اس لیے ہم نے اندر اٹھایا کہ اسی طریقے سے دنیا نے آپ کے سامنے ہماری آیتیں آئی تھی فنسی کہا تو تم نے اس سے آنکھیں بند کی تھی تم نے اس کو بلا دیا تھا وہ کزال کلیوں لو متن سا اسی طریقے سے آج تم بلا دیے گئے آج تمہیں کوئی یاد نہیں رکھے گا تم بھی ہماری رحمت سے مایوس ہو تو میرے عزیزو خوف خدا کے ذریعے سے تقوی حاصل ہو اور تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کے صحبت میں رہنا ضروری ہے اس لیے کہ تقوا تو بس اوقات انسان اپنے نفس سے کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ تقوی ہے لیکن حقیقی تقوا وہ نہیں ہے حقیقی تقوا تو وہ ہے جو اللہ اللہ کا رسول بتلائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے سے اور یہ احرام کرام احرام حوالے اس کی رہنمائی کرے تو تقوا اختیار کرنے سے اللہ جسم ہو ایک تو اس کا دنیا کے کاموں کو آسان فرما دیتا ہے دوسرے اس کو جو انعام ملتا ہے فرمایا امین تقی اللہ اللہ مخرجہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے راستہ عطا فرماتا ہے کسی بھی مشکل میں کسی بھی پریشانی میں انسان مبتلا ہو اور مشکل سے مشکل کام ہو لیکن تقوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کام کو حل فرما دیتا ہے میں یہ یز یہ جو اللہ مخرجہ اور نہ صرف یہ کہ پریشانی سے نکال کر اس کو ویسے دلیل رکھے گا بلکہ پریشانی سے بھی نکالے گا ہر مشکل سے اس کو نکلنے کا راستہ بھی عطا فرمائے گا اور اس کو دنیا کے اندر وافر روزی اور بے حساب روزی عطا فرمائیں گا فرماتے ہیں وہ حیث ہے صلاحصرف اس کو روزی دے گا ایسے طرف سے کہ اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو روزی عطا فرمائے گا اس لیے کہ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے وہم گمان بھی اوقات بات چیزیں نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے اس کو عطا فرماتا ہے اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں وضو کر رہا تھا اور اس کو بھوک بھی لگی تھی کئی دنوں سے تو نہر میں کہیں سے کوئی سیب وغیرہ آ رہا تھا وہ سیب جب اس نے دیکھا تو اٹھا کر کھا لیا کھانے کے بعد فوراً وہ تنبی ہوا اور سوچا کہ یہ تو پتنی کہاں سے آیا کس کا ہے کس سے گرا ہے اب فکر لاحق ہو گئی جب کیا کروں تو معافی کے لیے کیا صورت اختیار کروں وہ اس نہر کے کنارے کنارے اس نے جانا شروع کیا تاکہ معلوم ہو کہ کہاں سے یہ آیا ہے چلتے چلتے چلتے کافی سفر کر کے کہیں جا کر ایک باغ آیا سامنے اور باغ بالکل اس نہر کے قریب اس کے درخت وغیرہ اس نہر کے اوپر تو اس نے سوچا کہ باقی جو پھل آیا تھا وہ اسی باغ کا ہو سکتا ہے تو اس باغ کے بارے میں اس نے معلوم کیا کہ یہ کس کا ہے کسی نے اس کا پتہ بتایا کہ فلاں صاحب کا ہے باغ بہت بڑا باغ تھا تو وہاں اس کے گھر پہ گئے اور کہا کہ آپ فلاں صاحب باغ والے کہاں ہاں اس نے کہا کہ صاحب مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ایک درخواست لے کر آیا ہوں کیا درخواست ہے کہا کہ میں اس باغ سے کوئی سیب گرا ہے اور وہ میں نے بغیر اجازت کے اٹھا کر کھایا ہے اس وجہ سے میں آپ سے اس کی اجازت لیتا ہوں یا تو مجھے معاف کر دے یا اس کی اجرت یا اس کی جو قیمت ہے وہ مجھ سے لے لے وہ اللہ والا تھا باغ والا اس نے جب دیکھا کہ یہ تو بہت بہترین آدمی ہے کہ اس کو اس بات کا اتنا خیال ہے اور اس پر اللہ کا خوف غالب ہے کہ وہ اتنے دور سے آ کر ایک صرف جو وہ گرتا ہے وہ بھی پانی میں چل رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ آ کر معافی مانگتا ہے اس نے کہا کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گا پھر کیونکہ قیمت لے لو کھانے قیمت بھی نہیں لوں گا نے کہا پھر کیا کوئی صورت کوئی صورت میں بک کی نہیں ہو سکتی وہ بڑا پریشان ہو گیا آخر میں اس باغ کے مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر خام خواہ آپ معاف کرانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک شرط ہے کہا کہ جو بھی شرط ہو مجھے منظور ہے لیکن آخرت کے شرط سے اور آخرت کی مصیبت سے تو جان بچ جائے تو باغ والے نے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے اور وہ ایسی ہے کہ آنکھوں سے نوینا ہے ہاتھوں سے اپاہج ہے پاؤں سے لنگڑی ہے اور وہ زبان سے گونگی ہے آنکھوں سے ہندی ہے اس کے ساتھ تم نے نکاح کرنا ہے اب بچارا پریشان ہو گیا صرف ایک کھائے اور زندگی پوری اب اس کی خدمت کرنے پڑے گی ظاہر کہ جب ایسی بیوی مل جائے کہ نہ کچھ یعنی اس کا ہاتھ نہ کام کر سکتے ہیں نہ پاؤں سے چل سکتے ہیں نہ زبان سے بولتے ہیں نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں پتہ نہیں اس کو زندہ رکھنے کے لیے کتنی مصیبت اٹھانی پڑے گی اس نے دیکھا کہ اب پھنس گئے بہرحال آخر کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے تیار ہو گیا چلو ٹھیک ہے اگر اس سے بھی میرا آخرت کے تہوار سے جان چھوٹ جائے اور میرے اوپر آخرت کا بوجھ نہ رہے یہ بھی منظور ہے اور سوچا کہ چلو جو زندگی ہے وہ اسی کی خدمت میں گزارو اب تو اور کچھ نہیں کر سکوں گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس کے ساتھ اپنے نکاح وغیرہ ہو گیا سب کچھ کر کے اور پھر رات کو اس نے اپنے بیٹی کے لیے بہترین گھر اور بہترین کمر وغیرہ بنایا تھا تو جب رات ہو گئی رات کو اس باغ والے نے اس سے کہا کہ آپ کی اہلیہ اور آپ کی بیوی جاؤ اس کمرے میں ہے گھر میں گیا بہترین گھر کمرہ بہترین بہت بہترین جگہ تو حیران ہو گیا کہ کہیں مذاق تو نہیں کر رہا ہے تو لمڑی لولی لیکن یہ کمرہ اور یہ گھر پتنی کیسا ہے باہر ڈر ڈر کے جب اندر گیا دیکھا تو ایک حسین جمیل لڑکی بیٹھی ہے خوبصورت فوراً واپس آیا اس آدمی نے دیکھا اس کے والد نے کہ یہ نہیں سمجھا یہ تو واپس آ گیا سمجھ گیا کہ یہ کس وجہ سے واپس آیا کہا کہ کیا بات ہے کہا کہ حضرت آپ نے جو اوساد بیان کیے تھے کہ وہ ایسی ہے ایسی ہے وہ تو کچھ اور ہے آپ کو شاید غلطی لگ گئی ہے کسی اور کمرے میں مجھے لایا ہے کہ نہیں جائیے یہی آپ کی اہلیہ ہے اور یہی آپ کی بیوی ہے میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ وہ آندھی ہے وہ لمڑی ہے اور وہ گونگی ہے تو وہ یہ نہیں تھا کہ حقیقت ہے بلکہ اس کا آندھا ہونا اس اعتبار سے تھا کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے تو اس نے اپنی آنکھوں سے حرام نہیں دیکھا تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ وہ آندھی ہے حرام کی طرف اس نے نظر نہیں اٹھائی اور جب سے اس نے ہوش سنبھالا اس نے اپنی زبان سے کوئی حرام بات نہیں زبان سے نکالی اس نے جو کچھ بھی کہا تو صحیح کہا اور حق کہا اور سچ کہا کوئی جھوٹ کوئی غیبت ایسے کوئی کام اس اور جب میں نے کہا کہ وہ لمڑی ہے تو لمڑی اس اعتبار سے ہے کہ وہ اپنے قدموں سے کہیں غلط جگہ پہ گئی نہیں جہاں جہاں جائز جگہ تھی وہاں تو گئی لیکن غلط جگہ پر اس نے بھی نہیں اٹھایا اس وجہ سے وہ لنگڑی ہے الغرض ہر چیز کی تفصیل بتلا کر اور اس کو کہا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے بس یہ ایک بیٹی تھی میری اور جتنی بھی زمین اور جائیداد اور باغات ہیں وہ سب آپ کو ہریا ہے اور آپ رہیں آپ جانے اور اپنا کام جانے زندگی گزارے تو اس نے تقوی اختیار کیا فرماتے وہ تق اللہ یہ جو اللہ مخرجا وہ یار زخم میں حیثیت جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ بے ایک صحت کی وجہ سے اتنا پریشان تھا اللہ تعالیٰ نے سیب کا باغ بھی عطا فرمایا اور بیوی بھی عطا فرمائی اور گھر اور سب کچھ عطا فرمایا تو یہ کس کی برکت سے تقوی کی برکت سے اگر تقوی ہم لوگ اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاملات ہمارے ساتھ بھی فرمائیں گے اور ظاہر ہے جب انسان فقر اختیار کرتا ہے تو اللہ کے لشکیلے ایسے طریقے سے رکھ کے کھولتا ہے کہ اس کے بہم گمان بھی نہیں ہوتا جب انسان سوچتا ہے سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے اس میں تو بس اوقات انسان فیل ہو جاتا ہے لیکن جب اللہ کے اوپر بھروسہ تبکل کر کے اللہ کے تقوی کو اختیار کرتا ہے تو حقیقت اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طریقے سے نوازتا ہے ایک طالب علم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کہیں پرانے زمانے میں بادشاہ وزیر وغیرہ یا امیر لوگ شکار کے لیے نکلا کرتے تھے تو شکار کے لیے اپنے سارے سامان کو بھی لے کے جاتے تھے تو اس نے اپنے گھر والوں کو ساتھ لے گیا تھا پورے دن شکار کر کے اس کی ایک بیٹی تھی وہ ان سے کہیں جنگل میں ادھر ادھر ہو گئی اب ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے گھر گئی یا یہاں پہ رہ گئی بہرحال کوشش کر کے وہ نہیں ملی موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ فوراً موبائل پہ رنگ دیتا اور پتہ چلتا کہ کہاں ہے تو وہ وزیر تھا یہ جو بھی تھا امیر وہ اپنے گھر واپس گیا اور یہ جو لڑکی تھی بچہ وہ جنگل کے اندر گھوم پھر کر رات کے آخری کسی کہیں نکلی لیکن جب اس نے دیکھا سوچا کہ اب میں اپنے گھر جاؤں گی تو خطرہ ہے کہیں مجھے پکڑ نہ لے مار نہ لے اور کوئی نقصان نہ پہنچا ہے دیکھا کہ ایک طالب علم ہے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے وہ ممبتی جل رہی اور اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے تو یہ اندر گئی اندر جا کر جب اس نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک لڑکی ہے حسین جمیل فوراً اس نے اپنی نگاہ نیچی کر لی اب وہ لڑکی تو وہاں رات گزارنے کے لیے ٹھہر گئی اب یہ طالب علم بچارا اپنا مطالعہ بھی کر رہا ہے اور شیطان نے آ کر اس کو ورگلانا شروع کیا کہ بابا موقع ہے اب زبردست آدھی رات ہے اس رات میں رات کو آپ کو کون دیکھتا ہے اس کے ساتھ کچھ باتیں تو کر لو دیکھو کیا ہے کیا نہیں ہے جب شیطان اس کو ذہن میں بات ڈالتا ہے اور اس کو دیکھنے کی طرف اور بات کرنے کی طرف اس کو ابھارتا ہے تو یہ دل میں سوچتا ہے کہ یہ غیر محرم ہے اس کے ساتھ نہ بات کرنا جائز ہے نہ اس کو دیکھنا جائز ہے تو باہر کے سامنے خوب اس کو ملایا اس نے دیکھا کہ سبجیکٹ تو لے گا لیکن پہلے دیکھتا ہوں کہ میرے اندر برداشت کی کتنی قوت ہے تو وہ جو سمجھ جل رہا تھا اس نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ ڈالا انگلی انگلی ڈال کر جب اس کی انگلی جل گئی فوراً ہٹا دیا کہ بھائی برداشت کی بات نہیں یہ دنیا کی آگ آخرت آگ کے مقابلہ میں ستر گنا کم ہے آخرت سے ستر گنا زیادہ ہے جب اس آگ کو میں نہیں برداشت کر سکتا اور وہ بھی پورے بدن پر نہیں صرف ایک انگلی پر ہے تو کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا پھر اپنے مطالعے میں مستقرک ہو گیا اب جناب والا وقت گزر گیا پھر شیطان نے اس کو آ کر حملہ کیا اور پھر اس کے دل میں خیالات کو سے ڈالے کہ بھائی اس سے کیا ہوتا ہے ایک نظریں دیکھ لو بات کر لو پھر کر لو گے یہ ہوگا وہ ہوگا اس نے جب تیرے وعدہ کرنا چاہا پھر اس نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میں دیکھ لوں مجھے موت آئے تو آخر اس کا کیا ہوگا پھر اس نے دوسری انگلی اس آگ پر رکھے جب وہ دوسری انگلی جل گئی پھر اس نے پیچھے ہٹایا پھر کہا کہ بابا بہت مشکل کام ہے یہ تو کام نہیں چل سکے گا آخر سے کئی گنا ہے خطرناک ہے اسی ترتیب سے شیطان اس طرف سے کوشش کرتا رہا اور یہ اپنے آپ کو آپ کے قریب کر کے اپنی انگلیوں کو جلاتا رہا الغرض اسی حال میں صبح ہو گئی اور وہ لڑکی نکل گئی چلی گئی اب جب وہ نکلی لوگوں نے دیکھا کہ بھائی علم مولوی کے کمرے سے تو لڑکی بادشاہ کی یا امیر کی بیٹی نکل گئی اب لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ایسا ہے ویسا ہے ویسے جو اور دیندار لوگوں کے خلاف لوگ ایسا پروٹن بہت کرتے ہیں معمولی بات پہ وہ اچھالتے ہیں تو وہ تو موقع ہی مل گیا کے اس طالب علم بیچارے نے اپنے آپ کو کیسے جلا بچا لیکن لوگوں کو موقع مل گیا باتیں مشہور ہو گئی جب اس کو پتہ چلا کہ ایسا ہے کہ طالب علم کے ساتھ اس نے رات گزاری ہے اور اب لوگوں کے سامنے لوگوں کے آپس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں تو اس نے کہا کہ اس کو پکڑو اس کو گرفتار کر لو اور اس کو قتل کر دو پکڑا گیا گرفتار کر کے لایا گیا جب اس کو موت کی رات اتارنے کے لیے اور اس کو سزا موت لیے لوگ آ گئے تو اب لڑکی کو پتا چلا کہ تو وہ علم ہے اس نے اپنے والد سے کہا کہ اس کو ہرگز نہ مارو قتل نہ کرو جاؤ ٹوٹ کیا جانتی ہے وہ تو گھر میں تھی والد کو تو سارے حالات کا پتا تھا اس کو پتہ نہیں تھا اس نے کہا کہ نہیں اس کو مارنا اس کو قتل کرنا درست نہیں اس نے کہا تجھے کچھ پتہ نہیں بس جاؤ اس نے کہا نہیں اس کو قتل کرو گے تو میں خودکشی کر لوں گی اب جب ظاہر کی بیٹی کی خودکشی کا مسئلہ سامنے آ گیا تو اب تو مشکل ہو گیا اس کا قتل کرنا بیٹی نے کہا خامخا کرتے ہو تو اس سے پہلے کچھ پوچھ لو اور پوچھنا یہ ہے کہ اس یہ پوچھو کہ جب میں اس کے ساتھ تھی وہاں تو پوری رات وہ بتی کے اوپر اپنی انگلیوں کو رکھتا تھا اور اس کی انگلیاں دیکھو ساری جلی ہوئی ہے تو یہ کیوں جل گئی تو اس آدمی نے اس سے کہا کہ بولو یہ کیا بات ہے آپ کی انگلیاں کیوں جلی ہوئی ہے اس نے کہا بابا تم نے قتل کرنے سے کام ہے کر لو جو کچھ تو کرتا ہے بس اس باتوں کو چھوڑ اس نے کہا نہیں زبردستی جب اس نے اس کو مجبور کیا اس نے کہا چلو جب آپ مجبور کرتے ہو تو بات یہ ہے اس نے جب اس کو کہا کہ جب میں مطالعہ مصروف طور یہ آئی بس صرف پہلی نظر دیکھ میں نے نگاہ نیچی کی ہے اور میں پوری رات کے سامنے مجھ پر کوشش کی اور اس کوشش کے بدلے اور جواب میں میں نے اپنی انگلیوں کو سب کو جلا دیا لیکن تیری بیٹی کی طرح میں نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا جب اس نے دیکھا کہ واقعی ایسا اللہ والا انسان ہے اس نے کہا کہ چلو اس کو چھوڑ دو اور اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا اور اپنی وزارت جو کچھ مال جائیداد تھا وہ سب اس کو عطا کر دیا تو تقوی کے انعامات میں سے وہ میت اللہ اللہ جان وہ لا رخلاست اس نے تقوی اختیار کیا اس بیچارے کو کہاں یہ معلوم تھا کہ یہ مجرا پیسہ آئے گا کہ مجھے سولی لٹکانے کے لیے بھی لایا جائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے بھی لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ قتل سے بچا کر موت سے بچا کر اسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرا دے گا لیکن یہ تقی برکت سے ہے تو عرض یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا خوف اپنے دل میں لے لیں اور اللہ سے خوف سیکھ لے آخرت کا خوف ہمارے سامنے آ جائے تو پھر ہم ضرور ایسی چیزوں سے بھی بچیں گے تقوا اختیار کریں گے جب تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنائے گا اور آخرت اللہ تعالیٰ بنائے گا یہ تقوی کی برکات سے ہوتا ہے میت میں یہ یہ جو اللہ مخرجہ وہی اور ٹھہر سلایا تو یہ تقوا کے انعامات میں سے ہے اور فرمایا کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کو اللہ کی ملاد کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے ان اولیا المتقون نہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء حقیقی اولیاء جو اللہ کے ہیں وہ متقی اور فرضگار ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں ایسے لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور فرمایا کہ جب تقوی اختیار کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ جلسان ہو دنیا کی زندگی بہترین عطا فرماتے ہیں من عمل من ذکر او انسا من اس لیے کہ فرماتا کہ متقی مومن کو کہتے ہیں وہ مومن وہ مومن ہو فل حیات طیبہ ہم اس کو عطا فرمائیں گے بہترین زندگی حیات طیبہ دنیا کے اندر اچھی زندگی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے یہ کس وجہ سے تقوا کی برکت سے اور تقوا کا ایک زبردست انعام یہ ہے کہ جب انسان تقو اختیار کرتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ درست ہے یہ غلط ہے آ عامن ان تک تق اللہ القم فرقان اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو تم اللہ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا تمہیں حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے کی قوت عطا فرمائے گا سنیں پھر یہ بات مشکل نہیں ہوگی کہ آپ کو کوئی وسلا دے گا کوئی دھوکہ دے سکے گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا اس لیے کہ تخوا کی برکت سے جب یہ فرقان اور یہ میزان انسان کو تھرمامیٹر حاصل ہو جائے کہ اس کے اندر اس کو ادا ہو کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے تو پھر اس کو کیا چاہیے یعنی الدین ہوں ان سب تک اللہ اللہ فرقانہ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس تقوی کی برکت سے وہ یو قب فرانک سے آتے کم کفارہ سے ہی آج بھی ہے انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہیں ان کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے وہ یا تم اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور اسی تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا ولوی انزل سکین قلوب المؤمنین اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں میں سکینہ اور سکون نازل فرماتا ہے لیکن یہ حقیقی تقوا حقیقی تقوا ہے ایک تو ہمارے استاد مرحوم رحمہ اللہ دارالعلوم کراچی کے مشیک میں سے مولانا صاحب صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ تقوی کی دو قسمیں ہیں ویسے تو ہم صبح الحمد سن رہے ہیں کہ مختلف اقسام ہیں تقوی کے لیکن وہ کچھ اور ترتیب سے تقوی کی دو قسمیں بین فرماتے تھے فرماتے تھے کہ ایک حقیقی تقوی ہے اور ایک گلابی تقوی ہے گلابی تقوی کا مطلب یہ فرماتے تھے کہ گلاب تقوی یہ ہے کہ انسان جو کچھ دل میں آئے جو کچھ جی میں آئے وہ کرتا رہے لیکن ایک جزیہ کو ایک بات تو معمولی سی بات ہوتی ہے اس کو لے کر کرتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر کیا حکم ہے اس کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے یا معمولی سی بات جو اتنی قابل توجہ نہیں ہوتی اس کی طرف بہت زیادہ سوچتا ہے باقی جو کچھ بھی کرتا ہے کرتا رہے اور فرمایا کہ گلابی تقوی نہیں یہ اصل میں ہے قلعی تقوی قلعی تقوی کا مطلب یہ ہے قلب عربی میں کتے کو کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کتا جب پیشاب کرتا ہے تو وہ پاؤں اٹھا کر کرتا ہے اور اس لیے کہتا ہے کہ کہیں کے پیشاب کے اندر لگ جائے باقی جو ہے گندگی میں منہ مارتا ہے جو بھی مردار مل جائے اٹھاتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں اس کا منہ اور اس کا کھانا پینا سب کچھ مردار ہوتا ہے لیکن جب پیشاب کرتا ہے تو اپنے آپ کو پیشاب کی چینٹوں سے بتاتا ہے کہتے ہیں یہ تقوا ہے گلابی تقوا تو گلابی تقوا چلابی تقوا سے نکلا ہے تو بعض لوگ جو ہے نہ فرق پڑتے ہیں نہ اور رشوت سے آپ کو بچاتے ہیں نہ سود سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں نہ بد نظری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں نہ اور مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں آتے کہ جی جو تحجد اشراق کی نماز جو ہے اس میں دو رکعت زیادہ بہتر ہے یا چار رکعت زیادہ بہتر ہے ابھی آپ نے تقوا کو جتانے کے لیے کہ میں اشراق بھی پڑھتا ہوں یا تحجد کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی کتنے رکعت ہونی چاہیے سونے کے بعد اتنا ضروری ہے نا ایسی باتیں پوچھتے ہیں میں تو اٹھتا ہوں یعنی چار بجے یا تین بجے اٹھتا ہوں تو تحجد کے بعد پھر میں سو سکتا ہوں ایسی باتیں وہ اپنے مطلب یہ ہے کہ ایک تقوی کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں تو ایسی تقوی باقی جو ہے ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے اس کو کہتے ہیں گلابی تقوا وہ ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے کہیں غلطی ہو گئی کسی عورت کے ساتھ وہ عورت گھر شاید شدہ تھی جنا ہو گیا تھا اس سے اب اس کا حمل کیا حمل کر وہ جب لوگوں کو پتہ چلا اس کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا کہ بھائی یہ حمل کہاں سے تیرے تو شادی نہیں ہوئی اس نے پھر بتایا کہ فلاں ساتھی نے فلاں آدمی نے ایسا کام کیا ہے قاضی نے اس کو بھی بولایا کہ بھائی تم نے کیوں کام کیا ایسا اور یہ جب جرم تم نے کیا تو پہلے تو اس جرم سے بچنا ضروری تھا حرام کام نہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور خام خواہ کرتا تو ظالم عزل ہی کر دیتا عزل کا معنی یہ ہے کہ پانی کو باہر ضائع کر دے اس نے کہا کہ ہاں میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی کہ عزل ہی کر لوں لیکن چونکہ وہاں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ فقہ نے اس کو مکرو لکھا ہے اس وجہ سے میں نے عزل نہیں کیا قاضی صاحب نے کہا کہ ظالم حرام میں تو تم مبتلا ہے حرام میں لگا ہوا ہے اور مکروہ اپنے آپ کو بتا رہے اس کو کہتے ہیں گلابی تکوا تو بھی تقوی سے کم نہیں چلے گا میرے عزیز بھائیو تقوی جو ہو وہ حقیقی تقوی ہو مشاق کے رہنمائی سے بزرگوں کے رہنمائی سے اللہ والوں کے رہنمائی سے حاضر کیا ہوا تقوی اسی تقوی سے کم چلے اگر ایسے کوئی تقوی ہو تو ایسے ہی پکڑا جائے گا اور ایسے جو ہے اس کی ذلت ہوگی تو اس لیے میرے و دوستو یہ جو مجالس ہوتے ہیں اس کے اندر توجہ سے بیٹھنا اور اللہ تعالی سے مانگنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جتنی بھی خیر کی باتیں ہیں سب ہمیں اس پر عمل کی تصویر عطا فرمائے اور خصوصاً اپنے شیخ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے ایک تو آدمی براہ راست عمل کرتا ہے براہ راست عمل میں بہت غلطیوں کا استعمال ہوتا ہے لیکن جب کسی بزرگ کے ساتھ اللہ والا کے ساتھ تعلق ہو اور اس کی ساتھ جو ہے آنا جانا ہو اور اس کی رہنمائی میں وقت گزارتا ہو تو سینٹ یعنی جو کام جو ہے سالوں میں ہوتا ہے وہ مہینوں ہفتے میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا تو یہ اللہ والوں کے ساتھ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری صورت تقوی کی ہے تو تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پہلے یا ایوہ الدینہ عام اللہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو تقوی ضروری ہے اب تقوی کیسے حاصل کریں تو فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس کے حصول کا ذریعہ بھی بتلا دیا وہ قومی یقین اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ تو تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا بس اس کے لیے درخواست ہے کہ جو حضرات اب تک ان سلسلوں میں آئے ہیں اور ان کا تعلق ہو چکا ہے اس کو پختہ کریں مضبوط کریں اور جو حضرات اب تک ان سلسلوں سے ناواقف ہیں یا اس میں داخل نہیں ہوئے تو وہ بھی کوشش کرے کہ اپنی اصلاح کے لیے اللہ والوں کے ساتھ تعلق ضرور جوڑے اس لیے کہ ان کی دعا میں ہم تو اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے تمام مریدین تمام و تعلقین ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اس لیے کہ ان کے اوپر تو نبی کی وراثت کا وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جیسے نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے فکرمند ہوتے تھے تو ایسے یہ حضرات تمام مسلمانوں کے لیے فکرمند ہوتے ہیں خصوصاً اپنے مریدین کے لیے دعائیں بطور خاص کرتے ہیں اس وجہ سے ان کے ساتھ تعلق میں ہر اعتبار سے ہمارے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے آخر کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے اللہ تعالیٰ حضرت عمر میں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے یوزات کو بہت دراز تک قائم اور دائم رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الحمد اللہ حب العالمین